مجھ کو کیوں خون میں نہلایا پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں خون میں نہلایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں نہلایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد فوجوں نے تیری الغار کر دی فوجوں نے تیری الغار کر دی فوجوں نے تیری الغار کر دی گول کی مجھ پہ بچھاڑ کر دی گولیوں کی مجھ پہ بچھاڑ کر دی کس نے یہ سبق پڑھایا پوچھتی ہے لال مسجد کس نے یہ سبق پڑھایا پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں میں نہلایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد معصوم بچیوں کا خون بیچ کے معصوم بچیوں کا خون بیچ کے معصوم بچیوں کا خون بیچ کے وطن کا امن و سکون بیچ کے وطن کا امن و سکون بیچ کے کتنا کمایا سرمایا پوچھتی ہے لال مسجد کتنا کمایا سرمایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں خوم نہلایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد بہنوں کو بھائیوں کو گولی مار کے بہنوں کو بھائیوں کو گولی مار کے بوٹو تلے انہیں روند کے لتاڑ کے بوٹو تلے انہیں روند کے لتاڑ کے کتنا سواب ہے کمایا پوچھتی ہے لال مسجد کتنا سواب ہے کمایا پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں نہیں لایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد علماء بھی رہے بس باتیں کرتے علماء بھی رہے بس باتیں کرتے علماء بھی رہے بس باتیں کرتے بھیڑیوں سے رہے ملاقاتیں کرتے بھیڑیوں سے رہے ملاقاتیں کرتے بیٹیوں کو ہاتھ نے بچایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد بیٹیوں کو ہائے نے بچایا پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں خون میں نہیں لایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد قاتلوں کو دیکھنا پناہ نہیں ملے گی قاتلوں کو دیکھنا پناہ نہیں ملے گی بھاگنے کی انہیں کوئی راہ نہیں ملے گی بھاگنے کی انہیں کوئی راہ نہیں ملے گی اللہ کا عذاب جب آیا پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں خون میں نہلایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد کس نے یہ میری پہچان چین لی کس نے یہ میری پہچان چین لی کس نے یہ میری پہچان چھین لی گونجتی فضاؤں میں اذان چھین لی گونجتی فضاؤں میں اذان چین لی کس نے میناروں کو ڈہایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد کس نے میں ڈھایا پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں خون میں نہلایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد اپنوں سے میگا فون پہ مذاکرات اپنوں سے میگا فون پہ مذاکرات اپنوں سے میگا فون پہ مذاکرات ڈر گئے اندر نہ گئے حضرات ڈر گئے اندر نہ گئے حضرات تھوڑا لحاظ نہ آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد تھوڑا لحاظ بھی نہ آیا پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں خون نہلایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد اسی شب گولیوں کی ہوئی برسات اسی شب گولیوں کی ہوئی برسات اسی شب گولیوں کی ہوئی برسات قاتلوں کے پاس تھا قیام جس رات قاتلوں کے پاس تھا قیام جس رات تھوڑا لحاظ بھی نہ آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد تھوڑا لحاظ بھی نہ آیا پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں نہیں لایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد میرا سچا تھا وہ سچ کا سفیر تھا غازی میرا سچا تھا وہ سچ کا سفیر تھا غازی میرا سچا تھا وہ سچ کا سفیر تھا صحابہ کا غلام تھا وہ روشن ضمیر تھا صحابہ کا غلام تھا وہ روشن ضمیر تھا ارشد کیوں نظر نہیں آیا پوچھتی ہے لال مسجد ارشد کیوں نظر نہیں آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد مجھ کو کیوں میں نہیں ملایا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد بول تیرے ہاتھ میں کیا آیا پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد پوچھتی ہے لال مسجد